آدھار منشی پریم چند سارے گاؤں میں متھرا کے جیسا گٹھیلا جوان کوئی نہ تھا کوئی بیس کی عمر تھی مسیں بھیگ رہی تھی گوئیں چراتا دودھ پیتا کثرت کرتا کشتی لڑتا تتھا سارا دن بانسری بجاتا ہار میں وچرتا تھا وواہ ہو گیا تھا پر ابھی کوئی بال بچہ نہیں تھا گھر میں کئی ہلکی کھیتی تھی کئی چھوٹے بڑے بھائی تھے وہ سب ایک ساتھ مل جل کر کھیتی باڑی کرتے تھے متھرا پر سارے گھر کو گھمنڈ تھا اسے سب سے اچھا بھوجن ملتا اور سب سے کم کاریہ کرنا پڑتا جب اسے جانگھیے لنگوٹ نال اتوا مدگر کے لیے روپے پیسے کی آوشکتا پڑتی تو ترنت دے دیے جاتے سارے گھر کی خواہش تھی کہ متھرا پہلوان ہو جائے تتھا اکھاڑے میں اپنے سے سوائے کو پچھاڑے اس لاڑ پیار سے متھرا جرا ٹرا ہو گیا تھا گائیں کسی کے کھیت میں پڑی ہیں اور خود اکھاڑے میں دنڈ لگا رہا ہے کوئی الہانا دیتا تو اس کی تیوریاں چڑھ جاتی گرج کر کہتا جو دل میں آئے کر لو متھرا تو اکھاڑا چھوڑ کر گائے ہانکنے جائے گا نہیں مگر اس کا ڈیل ڈال دیکھ کر کسی کو اس سے الجھنے کی ہمت پڑتی نہیں تھی لوگ غم کھا جاتے تھے گرمیوں کے دن تھے تال تلیا سوکھی پڑی تھی زوروں کی لو چلنے لگی تھی گاؤں میں کہیں سے ایک سانڈ آ نکلا اور گایوں کے ساتھ ہو لیا سارا دن تو گایوں کے ساتھ رہتا رات کو بستی میں گھس جاتا اور کھوٹوں سے بندھے ہوئے بیلوں کو سینگوں سے مارتا کبھی کسی کی گیلی دیوار کو اپنے سینگوں سے کھود ڈالتا کبھی گھورے کا کوڑا سینگوں سے اڑاتا کتنے کسانوں نے ساگ بھاجی لگا رکھی تھی سارا دن سینچتے سینچتے مرتے اور یہ سانڈ راتری کو ان ہرے بھرے کھیتوں میں پہنچ کر ان کھیت کو نشٹ کر دیتا لوگ اسے ڈنڈوں سے مارتے گاؤں کے باہر بھگا آتے کنتو تھوڑی دیر میں پھر وہ گایوں میں پہنچ جاتا کسی کی عقل کام نہ کرتی تھی کہ اس مصیبت کو کیسے ٹالا جائے متھرا کا گھر گاؤں کے بیچ میں تھا اس لیے اسے بیلوں سے کوئی نقصان نہ پہنچتا تھا گاؤں میں ادھم مچا ہوا تھا اور متھرا کو اس کی ذرا بھی چنتا نہیں تھی انت میں جب دھیرے کا انتم بندھن ٹوٹ گیا تو ایک دن لوگوں نے جا کر متھرا کو گھیرا اور کہا بھائی کہو تو گاؤں میں رہیں کہو تو نکل جائیں جب کھیتی ہی نہیں بچے گی تو رہ کر کیا کریں گے تمہاری گایوں کے کارن ہمارا ستیہناش ہوا جاتا ہے اور تم اپنے رنگ میں مست ہو یدی بھگوان نے تمہیں بل دیا ہے تو اس سے دوسروں کی حفاظت کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ان سب کو پیس کر پی جاؤ سانڈ تمہاری گایوں کی وجہ سے آتا ہے تو اسے بھگانا تمہارا کاریہ ہے لیکن تم کانوں میں تیل ڈال کر بیٹھے ہو مانو تمہیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں متھرا کو ان کی حالت پر دیا آئی بلوان منشیہ پرائہ دیالو ہوتا ہے کہنے لگا اچھا جاؤ ہم آج سانڈ کو بھگا دیں گے ایک ویکتی نے کہا دور تک بھگانا نہیں تو پھر لوٹ آئے گا متھرا نے لاٹھی کندھے پر رکھتے ہوئے جواب دیا اب لوٹ کر نہیں آئے گا چل چلاتی دوپہری تھی اور پھر متھرا سانڈ کو بھگائے لیے جاتا تھا دونوں پسینے میں بھیگے ہوئے تھے سانڈ بار بار گاؤں کی اور گھومنے کی کوشش کرتا لیکن متھرا اس کا ارادہ تاڑ کر دور ہی سے اس کی راہ چھینک لیتا سانڈ غصے میں انمت ہو کر کبھی کبھی پیچھے مڑ کر متھرا کو توڑ دینا چاہتا مگر اس وقت متھرا سامنا بچا کر بغل سے تابڑ توڑ اتنی لاٹیاں مارتا کہ سانڈ کو پھر بھاگنا ہی پڑتا کبھی دونوں ارہر کے کھیتوں میں بھاگتے کبھی جاڑیوں میں ارہر کی کھوٹیوں سے متھرا کے پیر لہو لوہان ہو گئے جھاڑیوں سے دھوتی پھٹ گئی پر اس وقت سانڈ کا پیچھا کرنے کے سوا اسے اور کوئی خبر نہ تھی گاؤں پر گاؤں آتے تھے اور نکل جاتے تھے متھرا نے طے کر لیا تھا کہ اسے ندی پار بھگائے بنا آج میں دم نہ لوں گا اس کا گلا سوکھ گیا اور آنکھیں لال ہو گئیں روم روم سے چنگاریاں سے نکل رہی تھی دم سوکھ رہا تھا لیکن وہ ایک پل کے لیے بھی دم نہ لیتا تھا دو ڈھائی گھنٹوں کی دوڑ کے پشچات جا کر ندی نظر آئی یہیں ہار جیت کا نرنے ہونے والا تھا یہیں دونوں کھلاڑیوں کو اپنے داؤں پیچ کے کرتب دکھانے تھے سانڈ سوچتا تھا کہ اگر ندی میں اترا تو یہ مار ڈالے گا ایک بار جان لڑا کر لوٹنے کی چیشٹا کرنی چاہیے متھرا سوچتا تھا کہ یدی یہ لوٹ آیا تو اس کی محنت بیکار چلی جائے گی اور گاؤں والے اس کی ہنسی اڑائیں گے سو الگ دونوں اپنے اپنے گھات میں تھے سانڈ نے کافی چاہا کہ تیز دوڑ کر آگے نکل جاؤں تو تھا وہاں سے پیچھے کو پھروں پر متھرا نے مڑنے کا اوسر ہی نہ دیا اس کی جان اس وقت سوئی کی نوک پر تھی ایک ہاتھ بھی چوکا اور پران جائیں گے ذرا پیر پھسلا تو پھر اٹھنا نصیب نہ ہوگا آخر منشیہ نے پشو پر سفلتا پائی اور سانڈ کو ندی میں گھسنے کے سوا اور کوئی ترکیب نہ سوچی متھرا بھی اس کے پیچھے ندی میں پیٹ گیا اور اتنے ڈنڈے مارے کہ اس کی لاٹھی ٹوٹ گئی اب متھرا کو بڑے زوروں کی پیاس لگی اس نے ندی میں منہ لگا لیا اور اس پرکار ہونک ہونک کر پانی پینے لگا مانو ساری ندی پی جائے گا اسے اپنی زندگی میں کبھی پانی اتنا اچھا نہیں لگا تھا اور نہ کبھی اس نے اتنا پانی ایک ساتھ پیا تھا معلوم نہیں پانچ سیر پانی پی گیا یا دس سیر لیکن پانی گرم تھا پیاس نہ بچھی ذرا دیر میں پھر ندی میں منہ لگا لیا اور اتنا پانی پی لیا کہ پیٹ میں سانس لینے کی بھی جگہ نہ رہی تب گیلی دھوتی کندھے پر ڈال کر گھر کی طرف چلا کنتو دس ہی پانچ پگ چلا ہوگا کہ پیٹ میں میٹھا میٹھا درد ہونے لگا اس نے سوچا دوڑ کر پانی پی لینے سے ایسا درد اکثر ہو جاتا ہے ذرا دیر میں دور ہو جائے گا کنتو درد بڑھنے لگا اور متھرا کو آگے جانا مشکل ہو گیا وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور درد سے ویاکل ہو کر زمین پر لوٹ گیا کبھی پیٹ کو دباتا کبھی کھڑا ہو جاتا کبھی بیٹھ جاتا مگر درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا آخر میں اس نے زور زور سے کرہنا اور رونا شروع کر دیا لیکن وہاں کون بیٹھا تھا جو اس کی خبر لیتا دور تک کوئی گاؤں نہیں نہ کوئی ویکتی نہ آدم ذات بیچارہ دوپہری کے سناٹے میں تڑپ تڑپ کر مر گیا ہم کڑے سے کڑا زخم سہ سکتے ہیں لیکن ذرا سا بھی ویتی کرم نہیں سہ سکتے وہی دیو جیسا جوان جو کوسوں تک سانڈ کو بھگاتا ہوا چلا آیا تتووں کے ورودھ کو ایک بار بھی سہ نہیں سکا کون جانتا تھا کہ یہ دوڑ اس کے لیے موت کی دوڑ ہوگی کون جانتا تھا کہ مرتیو ہی سانڈ کا روپ دھر کر اسے ایسے نچا رہی ہے کون جانتا تھا کہ وہ جل جس کے بنا اس کے پران ہوٹھوں پر آ رہے تھے اس کے لیے زہر کا کام کرے گا شام کے سمے جب اس کے گھر والے اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے تو دیکھا وہ بڑے وشرام میں مگن تھا ایک مہینہ بیت گیا گاؤں والے اپنے کام دھندے میں لگ گئے گھر والوں نے رو دھو کر صبر کیا مگر ابھاگن ودھوا کے آنسو کیسے پوچھتے وہ ہر دم روتی رہتی نیتر چاہے بند بھی ہو جاتے پر من نتیہ روتا رہتا اس گھر میں اب نرواہ کیسے ہوگا کس آدھار پر زندہ رہوں گی اپنے لیے جینا یا تو مہاتماؤں کو آتا ہے یا لمپٹوں کو انوپا کو یہ کلا کیا معلوم اس کے لیے تو زندگی کا ایک آدھار چاہیے تھا جسے وہ اپنا سروسو سمجھے جس کے لیے وہ جیے جس پر وہ گرو کرے گھر والوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ کوئی دوسرا گھر کرے اس میں بدنامی تھی اس کے علاوہ ایسی سشیل گھر کے کاموں میں اتنی کشل لین دین کے معاملے میں اتنی چالاک اور رنگ روپ میں ایسی سراہنی عورت کا دوسرے گھر میں پڑ جانا ان کے لیے اسہائے تھا ادھر انوپا کے میکے والے ایک جگہ بات پکی کر رہے تھے جب سب باتیں نشچت ہو گئی تو ایک دن انوپا کا بھائی اسے ودا کرانے آ گیا اب تو گھر کے اندر خلبلی مچ گئی ادھر سے کہا گیا ہم ودا نہ کریں گے بھائی بولا ہم ودا کرائے بنا مانیں گے نہیں گاؤں کے ویکتی جمع ہو گئے پنچایت ہونے لگی نشچے ہوا کہ انوپا پر چھوڑ دیا جائے اس کا دل چاہے چلی جائے جی چاہے رہے گاؤں والوں کو یقین تھا کہ انوپا اتنی جلدی دوسرا گھر کرنے پر راضی نہیں ہوگی دو چار بار وہ ایسا کہہ بھی چکی تھی کنتو اس بار جو پوچھا گیا تو وہ جانے کو تیار تھی آخر اس کی ودائی کا اسباب ہونے لگا ڈولی آ گئی گاؤں بھر کی عورتیں اسے دیکھنے آئیں انوپا اٹھ کر اپنی ساس کے چرنوں میں جا پڑی اور ہاتھ جوڑ کر بولی اماں کہا سنا کما کرنا جی میں تو تھا کہ اس گھر میں پڑی رہوں گی مگر بھگوان کو منجور نہیں یہ کہتے ہوئے اس کی زبان بند ہو گئی ساس کرونا سے ویاکل ہو اٹھی اور بولی بیٹی جہاں جاؤ وہاں سکھی رہو ہمارے تو بھاگیہ ہی پھوٹ گئے نہیں تو کیوں تمہیں اس گھر سے جانا پڑتا ایشور کا دیا سب کچھ ہے پر انہوں نے جو نہیں دیا اس پر اپنا کیا زور آج تمہارا دیور سیاانہ ہوتا تو بگڑی بات بن جاتی تمہارے دل میں بیٹھے تو اسی کو اپنا سمجھو پالو پوسو بڑا ہو جائے گا تو منگنی کر دوں گی یہ کہہ کر اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے واسدیو سے پوچھا کیوں رے بھابھی سے سگائی کرے گا واسدیو کی عمر پانچ ورش سے ادھک نہ تھی اب کہ اس کا وواہ ہونے والا تھا بات چیت ہو چکی تھی بولا تب تو دوسرے کے گھر میں نہیں جائے گی نا ماں نہیں جب تیرے ساتھ وواہ ہو جائے گا تو کیوں جائے گی واسدو تب میں وواہ ضرور کروں گا ماں اچھا اس سے پوچھ مجھ سے شادی کرے گی واسدے انوپا کی گود میں جا کر بیٹھا اور شرماتے ہوئے بولا ہم سے شادی کرے گی یہ کہتے ہوئے ہنسنے لگا مگر انوپا کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی واسدیو کو سینے سے لگاتی ہوئی بولی اماں ہردے سے کہتی ہو ساس ایشور جانتے ہیں انوپا تو آج سے یہ میرے ہو گئے ساس ہاں پورا گاؤں دیکھ رہا ہے انوپا تو پھر بھیا سے کہلا بھیجو میں ان کے ساتھ نہ جاؤں گی انوپا کو زندگی کے لیے کسی آدھار کی ضرورت تھی وہ آدھار اسے مل گیا سیوا ویکتی کی سوبھاوک وتی ہے سیوا ہی اس کے جیون کا آدھار ہے انوپا نے واسدے کو پالنا پوسنا پرارمب کیا اسے اوپٹن ترا تیل لگاتی دودھ روٹی مل مل کر کھلاتی آب تالاب نہانے جاتی تو اسے بھی نہلاتی کھیت میں جاتی تو اسے اپنے ساتھ لے جاتی تھوڑے ہی روز میں وہ اسے اتنا ہل مل گیا کہ ایک پل بھی اسے نہ چھوڑتا ماں کو بھول گیا کچھ کھانے کو دل چاہتا تو انوپا سے مانگتا کھیل میں مار کھاتا تو روتا ہوا انوپا کے نکٹ آتا انوپا ہی اسے سلاتی انوپا ہی جگاتی بیمار پڑتا تو انوپا ہی گود میں لے کر بدلو وید کے گھر جاتی اور وہیں اوشدھی پلاتی گاؤں کے استری پورش اس کی یہ پریم تپسیا دیکھتے اور دانتوں تلے انگلی دباتے پہلے برلے ہی کسی کو اس پر یقین تھا لوگ سمجھتے تھے سال دو سال میں اس کا دل اوب جائے گا اور یہ کسی اور کا راستہ لے گی اس دودھ موئے بالک کے نام پر کب تک بیٹھی رہے گی کنتو ان کی ساری آشنکائیں نرمول نکلیں انوپا کو کسی نے اپنے ورت سے وچلت ہوتے نہیں دیکھا جس دل میں سیوا کا استروت بہ رہا ہے سوادھین سیوا کا اس میں واسناؤں کے لیے کہاں جگہ واسنا کا وار نرمم آشا ہین اور آدھار ہین لوگوں پر ہی ہوتا ہے چور کی اندھیرے ہی میں چلتی ہے روشنی میں نہیں واسدیو کو بھی کثرت کا چاؤ تھا اس کی شکل صورت متھرا سے ملتی جلتی تھی اور ڈیل ڈال بھی ویسا ہی تھا اس نے پھر اکھاڑا جگایا اور اس کی بانسری کی تانیں پھر سے کھیتوں میں گونجنے لگی اس طرح تیرہ برس گزر گئے واسدیو اور انوپا میں منگنی کی تیاریاں ہونے لگیں کنت اب انوپا وہ انوپا نہ تھی جس نے چودہ وش پہلے واسدیو کو پتی بھاؤ سے دیکھا تھا اب اس بھاؤ کی جگہ ماتر بھاؤ نے لے لی تھی ادھر کچھ روز سے وہ گہرے سوچ میں ڈوبی رہتی سگائی کے دن جیو جیوں پاس آتے اس کا دل بیٹھ جاتا اپنے جیون میں اتنے بڑے بدلاؤ کی کلپنا ہی سے اس کا دل دہل اٹھتا تھا جس بالک کو اس نے پالا پوسا اسے پتی بناتے ہوئے شرم سے اس کا منہ لال ہوا جاتا تھا دروازے پر نگاڑا بج رہا تھا برادری کے لوگ جمع تھے گھر میں گانا ہو رہا تھا آج سگائی کی تاریخ تھی اچانک انوپا نے جا کر ساس سے کہا اماں میں تو شرم کے کارن مری جاتی ہوں ساس پھونچک کی رہ گئی اور پوچھا کیوں بیٹی کیا بات ہے انوپا میں سگائی نہیں کروں گی ساس کیسی باتیں کرتی ہے بیٹی پوری تیاری ہو گئی ہے لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے انوپا جو چاہے کہیں جس کے نام پر چودہ سال بیٹھی رہی اس کے نام پر اب بھی بیٹھی رہوں گی میں نے تو سمجھا تھا کہ مرد کے بنا استری سے نہ رہ جاتا ہوگا میری بھگوان نے عزت آبرو سے نبھا دی جب نئی آیو کے دن کٹ گئے تو اب کون چنتا ہے واسدیو کی منگنی کوئی اچھی لڑکی کھوج کر کر دو جیسے اب تک اسے پالا اسی پرکار اس کے بال بچوں کو بھی پالوں گی